الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور الله اللہ تعالی نے ہم سب کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت ایمان ہے ایمان کے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفتاح الجنة قول لا إله إلا الله جنت میں جانے کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور مطمئن ہو جائے بلکہ کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو دین سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اس دین پر کامل یقین رکھا جائے اور دین کی جو باتیں قطعی طور پر ثابت ہوں ان کا عقیدہ جمایا جائے ان پر عقیدہ مضبوط رکھا جائے اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی اکرم علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا عمر تو انوقات الا الله او قال عليه الصلاة والسلام فرماتے ہیں پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام کہ مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں اور جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں اسی لیے صحیح روایت میں وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ صلاحت والسلام کی وفات کے بعد عرب کے اندر ایک ارتدادی فضا قائم ہوئی کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے پرانے دین پر لوٹ گئے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے جھوٹے نبیوں کی پیروی کر لی مسلم کذاب اسود انسی اور دیگر اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے رہے نماز بھی پڑھتے رہے زکوٰۃ بھی دیتے رہے لیکن یہ کہنے لگے کہ زکوٰۃ ہم خود آپس میں تقسیم کریں گے امیر المومنین کو نہیں دیں گے یعنی وہ زکوٰۃ کے بھی منکر نہیں تھے مگر زکوٰۃ کو امیر کے قبضے میں دینے سے منع کیا حالانکہ امیر کو دینا لازم ہے یہ شریعت کا ایک حکم ہے اب صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے تو اکثر لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ جو لوگ بالکل مرتد ہو گئے کلمہ بھی چھوڑ دیا جھوٹے نبیوں کے ساتھ ہو گئے پہلے ان سے نمٹ لیا جائے اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا یہ ہیں تو بظاہر مسلمان ہی سے بعد میں نمٹا جائے گا پہلے بڑوں بڑوں سے نمٹ لو تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیف اول ہیں اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے مزاج شناس ہیں اور آپ کے یار غار ہیں انہوں نے فرمایا کہ سب سے جہاد ہوگا جو مشرق بن گئے ان سے بھی جہاد جو جھوٹے نبیوں کے ساتھ چلے گئے ان سے بھی جہاد اور جو زکات ادا نہیں کر رہا ہمیں اس سے بھی جہاد تو بعض حضرات نے اشکال کیا کہ حضرت آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے وہ تو کلمہ پڑھیں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں فرق کرے گا اس سے بھی میں جہاد کروں گا اور اللہ کی قسم اگر وہ دور نبوت میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات میں دیتے تھے اور آج مجھے دینے سے منع کریں گے میں ان سے بھی لڑوں گا اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا الدین و حی میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلحت سے کام لینے کی بات کر رہے تھے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عمر زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر اور دبنگ تھے اور اب اسلام لا کر بزدل اور کمزور ہو گئے کوئی جائے یا نہ جائے ابو بکر جائے گا اور کوئی ساتھ دے یا نہ دے ابو بکر اپنا فریدہ انجام دے گا یہ کہہ کے اور چل پڑے تو لوگوں نے پھر حضرت کو روکا اور کہا جیسا آپ فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ٹکڑیاں اور فوجیں اور لشکر جو مدینے سے روانہ ہونے لگے تو سارے علاقے پر ایک دھاگ بیٹھ گئی اور ساری ارتدادی تحریک منٹوں سیکنڈوں میں اس کی ہوا نکل گئی تو ہمت سے کام لیا جاتا ہے تو بڑے سے بڑے فتنے دب جاتے ہیں بالکل ابتدائی دور میں اس واقعے کا پیش آ جانا قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بہت بڑا نمونہ ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے لوگ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں قادیانیوں نے جو متفقہ طور پر اسلام سے خارج ہیں آج ساری ملت اسلامیہ ان کے کافر ہونے پر متفق ہے انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ کلمے لکھ رکھے ہیں اپنے گھروں کے دروازوں پہ کلمے لکھ رکھے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں پہ کلمے لکھ رکھے ہیں تو لاکھ کلمے لکھ لو جب تک کلمے کے متعلقات پر آدمی یقین نہیں کرے گا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے آمن تو بلّہ و ملا اگتی ہی و قطب ہی و رسول ہی ولیوم آخری ولقدر خیری و شرری یہ پورا ایمان کے اہم اجزا کا اس میں تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر آدمی ایمان لائے فرشتوں کی جماعت پر فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرما رکھی ہے ان کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لائے رسولوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان پر ایمان لائے اسلام کی یہ امتیازی خوبی ہے کہ یہ مذہب تمام انبیاء صادقین کی تصدیق کرتا ہے اسلام کی نظر میں حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علی نبی و علیہ سلاد والسلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام برحق ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور ان پر اپنے زمانے میں ایمان لانے والے نجات پائیں گے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم کسی بھی نبی کو جو سچا نبی ہے ہم اسے برا نہیں کہتے اور ان نبیوں کے بارے میں جو تفصیلات قطعی طور پر دلائل سے نصوص سے ہم تک پہنچی ہیں ہم ان پر آمنا اور صدقنا کہتے ہیں قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات مختلف انداز میں منقول ہیں انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے پورا واقعہ ایک صورت میں ان کا بیان کیا گیا ہے حضرت موسا علیہ اللہت والسلام کا ذکر ہے اور ان کا جو مکالمہ ہوا پھر آن سے اس کا ذکر ہے ان کو جو معجزات عطا ہوئے اس کا ذکر ہے بہت سی آیات ہیں جن میں نبیوں کا تذکرہ ہے اور انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے اخیر میں تشریف لانے والے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کا ذکر ہے ذاتی زندگی جس طرح تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں قرآن میں اتنی تفصیل نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اللہ کی قدرت کاملہ کی خاص نشانی ہیں اور پھر حکم ہوا کن ہو جا بس ہو گئے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا کلمہ کن سے تو کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہوئی کہ دنیا میں تو اولاد کا وجود ماں باپ سے مل کے ہوتا ہے وہاں بغیر باپ کے پیدا ہوگا پوری تفصیل اس کی بیان کی قرآن سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو بڑا احساس بھی ہوا کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے گی میں کیا منہ دکھاؤں گی بہت ہی ندامت شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور ہر پاک دامن اور شریف عورت کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھلانی تھی حکم دیا کہ تم کچھ مت کہنا ہم خود اپنی قدرت اور ظاہر کریں گے چنانچہ جب وہ لے کر کے آئیں آبادی میں تو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا تم کسے لے آئیں تو آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بالکل نومولود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی اور ابھی مفتی صاحب اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہے تھے پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھلانا منظور تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو خدائی ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ ان کی زبان سے جو نکلوایا انی عبد اللہ وہ سارے جو ان کے بارے میں تصورات ہیں ان سب کو مٹا دیا اس ایک جملے میں انی عبد اللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی جالنی مبارکن وا عثانی و سلاتی و زاتی معدم تو حیا وم بالدتی ولمنی جبارن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیس سب مریم یہ تعارف کرایا گیا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں گمراہ لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی بکواس کریں گے حالانکہ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے زیادہ سچا اور برحق علم اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں بنی اسرائیل میں مبوس ہوئے یہودی علماء نے حضرت موسا علیہ السلام کے مذہب کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا منمانی کر رہے تھے توریت کے اوپر اپنا تسلط ایسا قائم کر لیا تھا کہ الٹے سیدھے جو مطلب چاہتے تھے ان کی آیات سے نکالا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی اصلاح کی کوشش فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے غیر معمولی معجزات مردوں کو زندہ کر دیا کمبیز اللہ پرندہ بنایا مٹی کا اس پہ دم کر دیا اڑتا ہوا چلا گیا پیدائشی نابینا اس پہ دم کر دیا اس کی بینائی لوٹ آئی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا سارے حکیم ڈاکٹر حیران یہ انسانی طاقت نہیں تھی جو ان کے ساتھ تھی یہ خدائی طاقت تھی کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ خدائی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے آدمیوں کے بس کی بات نہیں اب جب ان کی مقبولیت بڑھی اور جیسے جیسے ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یہودی دنیا دار ضمیر فروش علماء کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسا دیا بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے پلاننگ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص حواریین کے ساتھ ایک مکان میں محبوس ہو گئے چاروں طرف سے محاصرہ اسی درمیان میں آپ کو غسل کی ضرورت پیش آئی آپ جب غسل خانے سے باہر آئے اس حالت میں کہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تو باہر جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے آپ کو شہید کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تو اسی حالت میں فرشتوں کے ذریعے سے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور وہ جو آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے ان میں سے ایک آدمی کو بالکل وہی صورت عطا کر دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اب جو اندر اور لوگ داخل ہوئے انہوں نے اسی اپنے ساتھی کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحفاظت وہاں سے نکل گئے اب بعد میں انہی میں آپس میں اختلاف پڑ گیا کوئی کہتا تھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے کوئی کہتا تھا کہ اگر یہ عیسا ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا وہ تو کہیں ملتا نہیں تو معاملہ مشتبہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس اشتباہی بات کو بالکل صاف کر دیا پر میں اللہ الیہ یہودی ان کے قتل پر ہرگز قادر نہیں ہو سکے یقینی طور پر بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بحفاظت زندگی کی حالت میں آسمانوں پر تشریف فرما ہے اور حضرت نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی دیگر انبیاء سے بھی ہوئی اور احادیث شریفہ میں قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے متوادر طریقوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانے میں دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے جیسے ان کا سابقہ زمانے میں آنا ثابت ہے ان کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا ثابت ہے اسی طرح ایمانیات کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائے اگر آدمی ان تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ مومن نہیں ہے چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں چاہے لاکھ روزے رکھے کیونکہ تینوں باتیں قطعی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے دنیا میں پیدا ہونا یہ بھی قطعی ہے زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ بھی قطعی ہے قیامت کے قریب آپ کا تشریف لانا یہ بھی قطعی ہے اور قرآن میں یہ بتلا دیا گیا کہ جب آپ تشریف لائیں گے کہ دنیا میں سارے اہل کتاب یعنی عیسائی آپ پر ایمان لے آئیں گے وہ امن اہل کتاب اللہ قبل قبلوں یہ ہے ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے نماز روزہ کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ تمام قطعیات پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کے اندر شامل ہے اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات اس کا ایمان پر قائم رہنا ایمان پر دنیا سے جانا ہے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کچھ نہیں ساری دنیا بھی اگر مل جائے لیکن ایمان نہ ہو تو زندگی ناکام ہے اور کچھ بھی نہ ملے مگر ایمان ہو تو زندگی کامیاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تاتار جو ایک قوم اور قبیلہ تھا جس نے خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو بعد میں اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا کیا ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اور اس کی جو صورت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کا ایک شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور جب وہ نکلتے تھے شکار کے لیے تو مسلمانوں سے ایسی نفرت تھی انہیں کہ پہلے ہی سے اپنے کارندوں کو بھیج دیتے تھے کہ ہم جس راستے سے گزرے کوئی مسلمان ہمارے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے ہماری نظر اگر اس پر پڑ گئی تو دن ہمارا خراب ہو جائے گا یہ ان کا ٹونا ٹوٹکا تھا چنانچہ پولیس والے پہلے ہی سے سب ہٹو بچو کرتے تھے مسلمانوں کو ہٹاتے تھے اتفاق سے وہ جا رہا تھا ایک بوڑھا مسلمان وہ نظر پڑ گیا اس تو اپنے محافظین پر بہت ناراض ہوا کہ یہ بڈھا نظر پڑ گیا ہے میرا پورا دن خراب ہو جائے گا تم نے اسے ہٹایا نہیں اسے بلایا بڑے میاں کو اس شہزادے کے ساتھ شکاری کتے تھے شہزادے نے اس بڑے میاں کو کہا کہ یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے اب اگر یہ کہے کہ میں اچھا ہوں تو فوراً گردن مار دی جائے اور اگر یہ کہے کہ کتا اچھا ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے اللہ نے اس بڑے میاں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے یہ کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں یا کتا اچھا ہے کہ نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا پھر کب کہو گے کہنے لگا کہ اگر میری موت ایمان پر آئی تو میں اس کتے سے اچھا ہوں اور اگر میری موت ایمان پر نہ آئی تو کتا مجھ سے اچھا ہے تو یہ بات اس نے اس انداز سے کہی کہ شہزادے کے دل پر چوٹ کر گئی اور شہزادہ خاموش ہو کر سوچنے لگا اور اس نے اس بڑے میاں سے کہا کہ اچھا ابھی تو میں شہزادہ ہوں اگر میں کبھی بادشاہ بنا تو تم میرے پاس آ کر مجھے اس بات کی یاد دلانا بڑے میاں کا تو کچھ دن کے بعد انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک امانت ہے فلاں شہزادہ فلاں نام ہے اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اس نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اگر تمہیں موقع ملے اس کے بادشاہ ہو جانے کے بعد تو تم میرا پیغام اس تک ضرور پہنچا دینا اس نے اس بات کو گرا سے باندھ لیا بڑے میاں کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد اس بیٹے کو خبر ملی کہ شہزادے بادشاہ کرسی پر فائز ہو گیا یہ دارالخلافہ پہنچا دارالحکومت پہنچا وہاں یہ بیچارہ غریب آدمی اس کی کہاں رسائی ہو اور مسلمان کسی نے جانے نہیں دیا چوکی داروں نے تو اس نے شاہی محل کے قریب ایک کٹیا سی بنا لی اور اس میں پانچوں وقت اذان دیتا اور نماز پڑھتا صبح کے وقت میں اذان کی آواز دور تک جاتی تو جو شہزادہ بادشاہ بن گیا تھا اس کو بھی آتی تھی اس نے اپنے محافظوں کو بلایا کہ صبح صبح ایک آدمی پتہ نہیں کیا بولتا ہے آواز آتی ہے ہماری نیند خراب ہوتی ہے پکڑو کون ہے محافظین نے تلاش کیا تو یہ ملا کہ تم کیا کرتے ہو کہ مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے والد کا چنانچہ اسے پیش کیا گیا شاہی دربار میں تو اس بیٹے نے کہا کہ جی مجھے ایک امانت میرے والد آپ کو حوالے کرنے کو کہہ گئے ہیں لیکن تنہائی میں کروں گا تنہائی کا موقع دیا تو انہوں نے پوری بات یاد دلائی کہ میرے والد اس طرح کہا کرتے تھے آپ کبھی شکار میں گئے تھے اور یہ یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بات سن کر کے وہ بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں تو اسلام لے آیا اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں بھی جب آپ مسلمان ہو گئے تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں پوری کی پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی جس نے اسلام کی خلافت کا بالکل اس کا خاتمہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ایمان کی قدر و قیمت واضح ہو جانے کی وجہ سے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر ساری ایمانیات کی باتیں داخل ہیں جو بھی قطعی طور پر ثابت ہیں شریعت میں ان کا ماننا یہ ایمان ہے ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ کسی کی لالچ کی وجہ سے ہمارے ایمان پر فرق پڑے نہ کسی کی دھمکی کی وجہ سے ایمان پر فرق پڑے ایمان پر جینا ہے ایمان پر مرنا ہے ولا تم تن اللہ و ان تم مسلم کوئی گمراہ کرنے والا شخص ہماری صفوں میں آ کر ہمارے ایمان میں خلل نہ ڈال سکے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح متنوع رہنا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے میں نے آیت پڑھی تھی ان اللہ مع الدین تقو هم محسنون اللہ کی مدد ہے متقیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کامل مومن ہیں حالات ہر انسان پر آتے ہیں لیکن حالات سے گھبرا کر آدمی ایمان کو فروخت کر دیں یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے مومن تو وہ ہونا چاہیے کہ انگاروں پہ لٹایا جائے تو بھی کلمہ زبان پر ہو رسیوں میں باندھا جائے تو بھی کلمہ زبان کرو سولی پہ چڑھایا جائے تو بھی کلمہ زبان کرو سب چیز ہم قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان قربان نہیں کر سکتے رگ و ریشے کے اندر ایمان کی حلاوت ہو چاشنی ہو لذت ہو ایسی لذت ہو کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ساری دنیا کی دولتیں بھی ایمان کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تو ہم اگر بیدار رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں ایمان کے اعتبار سے متزلزل نہیں کر سکتی یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے دوست احباب تک پہنچانی ہے رشتہ داروں تک پہنچانی ہے مردوں عورتوں بچوں سب تک پہنچانی ہے بچہ بچہ ہمارا ایمان کے اعتبار سے پہاڑ کی طرح متزلزل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان پر استقامت عطا فرمائے ہماری نسلوں کو بھی ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے ہدایتوں کو عام فرمائے ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحسيسنا أن عليك أنت كما سنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما دین پر زندگی جینی پر موت عطا فرما ہر طرح کے فتنوں سے اور شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما ہلال عالمین ہر قسم کی گمراہیوں سے ضلالتوں سے ذلات سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور چاشنی پیدا فرما کفر اور معصیت اور منقرات سے دوری پیدا فرما ہمارے جو بھائی بھی غلط راستوں پر جا رہے ہیں لال عالمین ان کو دوبارہ سیدھا راستہ نصیب فرما اور مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم فرما پروردگار عالم جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما اس مجلس کو بےحد قبول فرما حاضرین کی مغفرت فرما حاضرین کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما لال عالمین تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما تنظیموں کی تحریکوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما دعاؤں کو حضور اکرم علیہ اللاۃ والسلام کی برکت سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم